حکیم میں حجم کے اعتبار سے مکی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے ابھی جو گیارہ آیات میں نے اس کی تلاوت کی ہیں ان پر ہمارا اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے سورہ حج کا جو آخری رکو تھا اس پر چوتھے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے اس کے نکات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سب سے پہلی بات توحید کا خلاصہ اور رب لباب یہ کہ اللہ ہی مقصود حقیقی مطلوب اصلی محبوب حقیقی بن جائے پھر رسالت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دو لمس پر مشتمل رہی ہے ایک رسول ملک ایک رسول بشر لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں سنہری زنجیر میں سلسلت الزہب میں جس کو ٹانک لیا گیا ہے جس کو شامل کر لیا گیا یہی وجہ کہ دیکھیے لفظ آیا تھا ان اللہ یستفی اللہ یس طفیع بن من الناس اور امت کے لیے آیا ہو وج تبا کم استفاء اور اجتباع یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں چنانچہ یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبا تو یہ اجتباع کا لفظ آیا امت کے لیے ہو وج تبا کم تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے سب بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت اس پر کہ یہ یہاں پر جو شہادت والی آیت آئی ہے صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے بالکل یہی نسبت سورہ نساء اور سورہ معاہدہ کی ان دو آیتوں میں تھی یادین کونو قوامین بالقسط بل قسط شہدا سورہ نصاب ہے یا یو الدین قوامین کو شہدا بل قسط میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لے تکن شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ یہاں ہم نے پڑھا لے یقون رسول و شہید و تکون شہدا الناس یہ شہادت الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچا ہے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و خاص انسانوں تک پہنچا دے نہیں پہنچاتے خدا نہ خاص کا بل فرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے فلانس الرصلاَََََََََََ فلانسمرسين يہ سرا آراف ياد نمبر چھ ہم پڑھ چکے ہیں اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمات کو بحثیت مجموعی حاصل ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے یہ جواب دہ ہے اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کے رب میں اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نو انسانی کو پہنچا دیا تھا اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دلیل و خار ہے ضرور علیہ مزلت و اللہ اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت میں انڈیویجول ہوگا تم نے کیا کیا میں اگر یہ کہہ سکوں اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی میرے پاس جو بھی پورے توانائی دی تھی جو صلاحیت دی تھی میں نے اسی کام میں لگائی ہے میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے وہاں محاسبہ انڈیویجل ہوگا تم نے کیا کیا یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی امت بحثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا ذلیل ہے خار ہے ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں کوئی عزت نہیں کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے یہ اس کا سبب ہے اب آگے چلیے یہ جو گیارہ آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس منتخب نصاب کا وہ ہے اعمال صالحہ کی تفصیل اور عمل صالح کی تفصیل میں ظاہر بات ہے کہ ایک تدویج ہے سب سے پہلے فرد اچھے ہوں افراد کی سیرت صحیح ہو کردار صحیح ہو تعمیر سیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلو زندگی وجود میں آئے گی وہ کیسی ہو آئلی زندگی کیسی ہو پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا اس معاشرے کے کیا قد و قال ہونے چاہیے سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے سوشل ایونٹ کا کیا تصور ہے پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی تو تدریجن بہت سے مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ تیسرے حصے میں منتخب نصاب کے شامل ہیں لیکن پہلا درس یہ ہے اس لیے کہ تعمیر سیرت کی جو بنیادیں ہیں اثاثات ہیں جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے پہلے آپ اس کی فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری ایک تعمیر کرنی ہے اس کا جو پورا حیورہ وجود میں آئے گا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں کن اثاثات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی سیرت کی تعمیر ہوگی اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلاح کے لفظ کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا دیکھیے فلاح کے اصل معنی ہے پھاڑنا فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے عربی کی کہاوت ہے ان الحدیدہ بل حدید یوف لہو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے فلاح کے معنی جیسے فلق ہے فالق الاسباح اللہ تعالیٰ صبح کو فلق فالق ہے اللہ پھاڑتا ہے رات کی تاریخی کا پردہ اور صبح کو نبودار کرتا ہے اسی طریقے سے فالق الحب و نوا اسلیوں کو بیجوں کو پھاڑتا ہے اس کے اندر سے پھر وہ دو پتلیاں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہیں تو فلاح کے معنی بھی ہے پھاڑنا پھاڑنے سے براد کیا ہے انسانی شخصیت کی جو اصل جو اصل انسانی شخصیت ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے وہ ہماری روح ہے وہ ہماری انا ہے وہ ہماری ہی ہے یہی در حقیقت اقبال کا فلسفہ خودی ہے اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا سورہ حج کے ضمن میں غاؤفت طالب المطلوب تو آئیڈیلز تو آئیڈیل کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مقفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت العرا کتاب ہے انگریزی زبان میں تو اب المومنون مومنون گویا کہ میرا جو وجود ہے یہ گوشت ہے یہ پوست ہے ہڈیاں ہیں یہ ہے وہ ہے تن و توش ہے لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے میری ایک شخصیت ہے انا یہ انا کیا ہے میں کہتا ہوں میرا ہاتھ وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے میرا ہاتھ میرا پاؤں میری آنکھ میرے کان میرا سر میرا یہ میرا وہ میرا جسم بھائی وہ میں کون ہے جو پوزس کرتا ہے اس کو وہ میں وہ انا وہ ایک مخفی حقیقت ہے اور اصل میں وہ روح ربانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے وہ ہے میری اصل حقیقت لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے مادی غلاف ہے ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برامد کرنا جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو دو پتے نکلتے ہیں تو آم کا درخت شروع ہوتا ہے ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت اپنی اصل انا کو برامد کر کے تقویت دینا یہ ہے فلاح قد افلاح بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے کیونکہ یہ جو ترجمہ میرے سامنے ہے اس وقت یہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موز القرآن میں جو ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی اختیار کیا ہے کام نکال لے گئے اہل ایمان قد افلاح مومنون کام نکال لے گئے اہل ایمان جیسے کہ خزانہ ہو خزانہ کھودیں گے تو نکالیں گے نا تمہارے اندر ایک خزانہ ہے دم چیز بے آمیش سنی دی نہ سنیدی دی کے تو یک جلوے آمیخ نہ دیدی دی دن دگر آمیش چنی دن تمہارے اندر نور بھی ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے تم حیوان ہی حیوان نہیں ہو اس میں روح ملکوتی بھی ہے لیکن تمہاری ساری توجہ اسی حیوانی وجود پر ہے وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے تم چلتا پھرتا مکمرہ بن چکے ہو تم زندہ نہیں ہو مردہ ہو اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے پھر اس کو زندگی ملتی ہے یہ ابو جہل برتا تھا یہ زندہ نہیں تھا یہ اندھا تھا دیکھ نہیں رہا تھا یہ پہرا تھا سنتا نہیں تھا یہ جو حقائق ہے سمجھ لیجئے اپنے وجود اپنی اصل شخصیت اپنی انا اپنی خودی اپنے سیلف اس کی development development of the self development of the character انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلاحا کھود نکالنا خزانہ کھود نکالنا ایک ہندی کا دوہا ہے بڑا پیارا بھی کا بھوکا کوئی نہیں بھیک تو خود شاعر ہے بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گٹھڑی لال ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ایک لال بنا ہوا ہے وہ گٹھڑی جو ہے اس کے اندر ہے بھوکا کوئی نہیں ہے مال تو ہے اس کے پاس گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کا لال اس گٹھڑی کی گرہ نہیں کھول دی جاتی ستم سگر ہمست کشت کے میں سیر سرم سمندرا تجھے ان کا کم نہ دبی گئی درے دل کشا بچمن درا تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہ اپنی الفوں سے کم افالات رو تو اس سے غافل رہتے ہو man's ignorance in self with the material which in compass is real self انسان اپنی جہالت میں اپنے مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مادی غلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تم کچھ اور ہو جو اس کے اندر ہو لیکن بشرطے کہ تم اپنے آپ کو پہچان آرافا عرف ہوں فقط عرف ربا فلا تک لذیر نسول ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کر دیا یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت اپنی شخصیتوں کے اندر سے اپنے اس وجود میں سے اس تنو تیش میں سے اپنی اصل مانوی شخصیت کو نکالو اور ڈیولپ کرو قد افلاح نے اور یہ کام کر گئے کون اہل ایمان کون سے اہل ایمان اللہب ہم سی صلاحت خواش جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرنے والے صرف گنتی کر کے رکتیں پوری نہیں کرتے بلکہ ان کی نماز جو ہے وہ خوشی اور خزو کا ایک مظہر ہے وہ لذین ہوں مانی لغو موردون جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں ان کو معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا بیکار کے کاموں میں لنگ کام لنگ کام معافیت کو لنگ نہیں کہتے لنگ وہ ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں تاش کھیل رہے بیٹھے بھائی کائے کے لیے کیا فائدہ ہوا سے تمہارے لیے یہ وقت جو ہے یہ لائبلٹی بن گیا یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی آگ بت کو بھی و لذیذ زکات فائدون جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں زکات پر عمل کرتے رہتے ہیں یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہماری اصطلاحی زکوٰۃ ہے اس لیے کہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے ابھی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں تھا زکوٰۃ لغوی معنی میں اپنے تسکیے کی طرف ہم تن متوجہ رہتے ہیں انہیں اپنے دامن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں ولدین احمد فروج ہم ہافول اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ آج سوائے اپنی بیویوں کے یا او ملک کا ہوں یا ان کی لونیاں ہوں پئن نہ ہوں غیر تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی وہ ان سے اپنی جو بھی جنسی تقاضا ہے پورا کر سکتے ہیں یہ کوئی فی نفس سے ہی جو ہے سیکس جو ہے فی نفس سے ہی ایون نہیں ہے ایون اس کا غلط استعمال ہے فمن ابتدا ورا زالے کا تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا تو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر فلاح کہ ملادول تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں حمل امانات اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں ہم اعلیٰ یہ نقطہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے نماز سے شروع کیا تھا نماز پر ختم کیا ہے شروع کیا تھا اپنا رفرح المومن الزین حمفی صلاحم خاشعون نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں اور نماز کا نظام و نذیر صلاوات جو حافظ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں مدامت کرتے ہیں گندے دار نماز نہیں پڑھتے مستقل پڑھتے ہیں اس کے تمام جو بھی آداب ہیں اس کے قوانین ہیں ان کے تمام ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہ کام الوارسون یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے نظیر الفردوس جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے جنت کے ہم فی ہا خالدور اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ مربن جالنا بن ہوم اللہ جالنا بن ہوم اللہ مربن جالنا بن ہوم اب یہ آج آ گئی ہے یہاں پر جو میں نے کہا تھا کہ سورہ حج کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھ لیجئے پہلے رکو میں وہ مضمون جو آیا تھا یہاں یہ زیادہ نکھر کر اور زیادہ ایک یوں سمجھیے کہ جامعیت کے ساتھ آیا ہے ولطن خلق مند انسان اور ان سولہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لینا جو اس کا جو اصل جوہر ہو سلہ کسی نے اگر نکالی اتنی تلوار جو ہے میان میں سے گسی لی اسے سلہ کہتے ہیں تو تلوار مسلول وہ ہے کہ یہ تلوار ننگی ہے جو اپنے نیام سے باہر آ گئی تو یہ سلالہ زمین کی مٹی سے کشید کی ہوئی چیز یہ جوہر جو ہے مٹی کا انسان کی تخلیق کا آغاز اس سے ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ نطفہ جو بنتا ہے باپ کے جسم میں کہاں سے بنتا ہے یہی غذا ہے مٹی سے آ رہی ہے چاہے اناج ہے چاہے گوشت ہے پروٹین ہے کچھ ہے یہی سے زمین ہے تو اسی سے تو نطفہ بنا تھا نا جس سے کہ جا کر پھر وہ رحم مادر کے اندر جا کر وہ بیج کی طریقے پر ایک جگہ دفن ہو جائے گا وہ کہاں سے آیا ان سولار یا تو یوں کہیے کہ آدم کی تخلیق سے تذکرہ ہو رہا ہے لیکن میرے نزدیک جو تعبیر میں کر رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ ہر انسان کی تخلیق کا بھی آغاز جو ہو رہا ہے اس نطفے کا بھی کہ جو اس کا نقطۂ آغاز ہے وہ بھی کہاں سے ہے سلالتن بنتین زمین اور گارے ہی اور مٹی ہی کے یہ جوہر ہیں جو کشید کر کے جسم میں گئے ہیں اور اس سے باپ کے جسم میں وہ لطف جو ہے بنا ہے سم مجالنا ہو فی قرار مکین پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ٹپکایا ایک ایسی جگہ پر جو بڑی مضبوط ہے بڑی جمے ہوئے ٹھکانے میں یوٹرس جو ہے رحم جو ہے یہ بہت مضبوط ایک آرگن ہے اس کی دیوار جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اس کے اندر جا کر وہ بیج کی طرح پر دفن ہوتا ہے فرٹیلائز اوم جو ہے وہ سب سے پہلے جا کر اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے اس کی دیوار کے اندر ایمبیڈ جیسے کہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے خلطن نسبت اعلی قاتن میں نے ارض کیا تھا کہ آلہ کا ترجمہ یہ بالکل غلط ہے جو ہوتا آیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری جو بھی معلومات تھی وہ بات مشاہدے کے بنا پر ہی تھیں ابھی نہ تو کوئی ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی ابھی مائکروسکوپ تھی کہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا تو چونکہ جب بھی کبھی کوئی فرق کیجیے کسی کا کوئی حمل ہے ابتدائی وہ گر گیا ہے تو نکلتا کیا تھا وہاں سے جمے ہوئے خون کے لوٹنے نکلتے ہیں تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے انسان کی جو وجود ہوتی ہے وہ رحم کے اندر یوٹرس میں وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا تو ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا آلہ پکا کہ جمے ہوئے خون کی پھٹک سے اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے حالانکہ عین لام کاف کا کیا تعلق خون کے ساتھ ہے اس سے لفظ معلق بنا ہے متعلق بنا ہے تعلق بنا ہے علاقہ بنا ہے یہ تو لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے تو اب معلوم ہوا ہے ہمیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ پہلے تو وہ امبیڈ ہو جاتا ہے وہ جو لطفہ ہے ماں کے رحم کی دیوار میں پھر وہ اس سے نکل کر لٹکنے لگتا ہے اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ جیسے جوک جو ہے کسی کے ساتھ چمٹ جائے اور پھر وہ لٹکی ہوئی ہو تو جوک کے طریقے سے وہ پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا الگ ہے اب یہ علاقہ ہے پھر اس علاقہ سے فخلق میں علاقہ کا اس علاقہ کو ہم ایک لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں یہ وہ جو میں نے کیتھل مور سے حوالہ دیا تھا میں نے ابتدائی اپنے خطاب میں اس نے کہا ہے واقع گوشت کا ایک لوسڑا لے کر اپنے منہ میں رکھا تھوڑا سا کچا سا گوشت اسے تھوڑا سا چبایا دانت سے اور پھر نکال کے دکھایا کہ جو شکل میرے دانتوں کی جو شکل بن گئی ہے اس پر بین ہی یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر ابتدائی بڑیوں کی اسی طرح کے انسان پڑے ہوتے تو گویا کہ یہ مضبوط جو ہے وہ وہی ہے گوشت کا لوسڑا کچھ نیم چبایا ہوا سا فخلق فخلقن ایغام پھر ہم انہیں اسی مدغے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں فقصون ایگام الحما اور پھر ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں ہو خلق پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے ہی اٹھان پر یہ ہے اصل میں قیامت کا حصہ جو ہے سورت اس آیت کا جس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے باقی یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے جب تک یہ چیزیں ابھی واضح نہیں تھیں جو گزر جاتے تھے اور یہ کہ عام آدمی اب بھی گزر جائے گا لیکن یہ کہ جو بات واضح ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ قیامت مثبت ہے امام راضی جو ہے رک گئے ہیں سورہ حدیب کی اس آیت پر آ کر ہو الاول مقام عمیق محیب اور اس دور کے کئی مفسرین قرآن کو میں نے دیکھا وہ وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ سب دیکھنے والی آنکھ سے متعلق ہے اب یہاں غور کیجئے یہاں فا اور سما کا فرق دیکھیے نقد خلق انسان امن الدین من تین کے بعد آیا سما سما سے جو وقفے آ رہے ہیں وہ پورے پورے دور کے ہیں اب وہ مٹی کا سلالہ جو ہے اس سے نطفہ بننا ایک مکمل دور ہے سما جالنا ہو وہ تنفی سی مکین پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مکان کے اندر ایک بیج کی شکل کے اندر دفن کیا یہ دوسرا دور ہے سما خلقنا لیکن اس سما کے بعد کتنے فا آ گئے ہیں چار فخل آ گئے پھر آیا آخر ایک بالکل نیا مرحلہ ہے یہ اور اس کی تشریح جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ چالیس چالیس دن چالیس دن نطفا چالیس دن الکا چالیس دن مضغا جب ایک سو بیس دن ہو جاتے ہیں چار مہینہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ کولڈ سٹوریج جہاں اس کی روح تھی ابھی وہاں سے اس روح کو لاتا ہے اور اس میں شامل کر دیتا ہے اب یہ کچھ اور شے بن گئی اب تک یہ صرف ایک حیوان تھا انسان نہیں تھا اب وہ حیوان انسان کے ساتھ وہ روحانی وجود انسان جو ہے جب جا کر شامل کر دیا گیا سم مجن فخوفی روح لیکن اس حدیث کو بھی لوگوں نے سمجھا روح سے مراد جان ہے حالانکہ ہمیں معلوم ہے یہ جو چار مہینے ہیں تو کیا بے جان تھا وہ اللہ وہ تو جو مرد کا آن ہے وہ بھی زندہ ہے لیونگ ہے ماں کا جو اوونت ہے وہ بھی زندہ ہے زائگوٹ ہے وہ بھی زندہ ہے مردے کو مردے کا تو سوال ہی نہیں تو در حقیقت کی زندہ تو یہ سب ہے لیکن اس کے بعد اس میں جو روح پھونکی گئی پہلے وہ صرف حیوان تھا اب وہ انسان بنا یہ ہے سم نہ ہو آخر پھر ہم نے اٹھایا اسے ایک اور ہی تکلیف پر فتبارک اللہ احسن الخالقین بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا سم بعد بادزال لمیتون پھر تم اس کے بعد پھر تمہارے اوپر موت وارد ہوگی نیا دور آئے گا تمہارا ثم انکم یوم القیامت پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیے جاؤ یہ ہے گویا کہ حیات انسانی کے مختلف مراحل کی بہترین اور جامع ترین اس موضوع پر یہ جو ہے جگہ یہ سرو سلام ہے قرآن مجید کا وقت خلقنا پاؤ کا تم سما اب وہی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں اب یہ سات آسمان مراد ہیں یا کوئی اور شہ مراد ہے واللہ اللہ عالم آیات متشابہات میں سے ہوگی جب تک کہ اس کی حقیقت مزید ہم پر منتشد نہ ہو جائے وہ ما کرنا خلق غافلین اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہو جائیں اللہ میرا مام بے قدر اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق ذرا اندازے زیادہ ہو جائے تو سلاب ہی سلاب ہو ساری موت واقع ہو جائے اندازے سے ہوتا ہے پاس کرنا ہو پھر لڑ تو پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں وہ اللہ اعلیٰ بھی نہیں لگا اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں جب چاہیں گے سارا پانی لے جائیں گے تمہارے لیے حیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی فنشانہ لکم بھی اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیے تمہارے لیے جنات ان باغات ان نخیل ان کھجور کے وداب ان اور انگوروں کے لکم فیحا فوات ہو کثیرت اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں وہ مزہ تاکلون اور اس میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں وہ شجرتن رتن پہ پورے سینا اور وہ درخت بھی ہم نے بنایا جو پورے سینا پہاڑ سے نکلتا ہے عام طور پر یہ جو درخت ہے زیتون کا وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے سینا تمب تو اگتا ہے یعنی اس کا جو پھل ہے زیتون اس کے اندر تیل ہے آئل تمب تو مین دہن وسیب کے لیے کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے بہت بڑے علاقے کے اندر اصل یہی ہے بس روٹی اور روٹی کو بھگو لیا اس کے اندر کھا لیا مہینہ لگو کی نام لائبر اور تمہارے لیے ان چوپاوں میں بھی بڑا سبق کا سامان ہے عبرت کا سامان ہے اگر سمجھنا چاہو تو اسی میں تمہاری لیے ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں بتون کو پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے سورہ نحل میں آیا تھا میں نے و دم گوبر اور خون کے مابین سے ہم تمہارے لیے دودھ دودھ کی دھارے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس خالق کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھارے کہاں سے آ رہی ہیں دودھ کی دھارے ذرا پیٹ چاہ کر کے تو دیکھیے اس کا اس کے اندر یا گوبر بھرا ہوا ہوگا یا پھول ہوگا رسکی کمب لباف بتون یہاں منافع و کثیر اور بھی بہت سے منافع تمہارا سامان بھی ڈھو کر لے جاتے ہیں وہ بنا تاکلون اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو تمہاری پروٹین کی جگہ جو ہے انہیں کا گوشت ہے وہ علیہ وال پھول کے توحملون اور تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو اٹھائے جاتے ہو اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو یہ ساری آیات ہیں ہماری یہ نشانیاں ہیں اور ہم نے بھیجا تھا روح کو اس کی قوم کی طرف فقال یا قوم عبد اللہ مالکم روح تو اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا فلا تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو فقال الملا من قومی تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے نے کبر کی روش اختیار کی مہذا اللہ بشروم اپنے عوام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یہ روح نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے یونیدولہ آ گئے تم یہ ذرا تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے سرداری چاہتا ہے اس کو کچھ شوق چڑھایا ہے کہ یہ اب اس نے سارا ڈھونگ لچایا ہے رسالت کا نبوت کا چاہتا کیا ہے یہ کہ حکومت اس کے پاس آ جائے تمہارے اوپر حکومت کرے بلاؤ شاہ اللہ ملائے کرتا اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا کیوں یہ دور کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کو نبی بنا دیا ماں سمینا آبائن الاولین ہم نے تو اپنے جو آبا و اجداد میں اس طرح کی کوئی بات سنی ہی نہیں ہے یہ تو بالکل نئی نویلی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہے اور وہ اللہ نے اس کو مبوس کیا کاجرب بن سرنی بیما کر زبون حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میری مدد فرما جو یہ تقزیب میری کر رہے ہیں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا تو ہی مدد فرما فاؤنہ الیہ تو ہم نے اس کی طرف وہی کیا نسل فل کا بھی آج کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق وہی کے مطابق کشتی بناؤ پیدا جا امرونا جب ہمارا حکم آ پہنچے وہ فارت تنور اور تنور ابل پڑے فصل فیحا بن کل دن جین تو تمام مخلوقات میں سے تمام حیوانات میں سے تم ایک ایک جوڑا جو ہے یعنی دو دو نر اور مادہ ایک ایک تو دو بن جائیں گے ان کو رکھ لو وہ اہل کا اللہ علیہ القول اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس سے جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے یعنی ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا فلا تو نہیں ظلم ہوں تو مجھ سے مخاطب نہ ہونا مجھ سے بات نہ کرنا مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا ان نہ اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے فیلس طوی تو جب تم اور جو تمہارے ساتھی ہوں گے وہ کشتی پر بیٹھ جائیں جم جائیں فقل تو کہنا اس وقت الحمد للہ جانا من القوم کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے کہ ہمیں ظالموں کے قوم سے نجات دی وقل اور یہ بھی کہنا رب انزلنی منظر مبارک پروردگار دگار اب مجھے اتاری برکت کا اتارنا یعنی کہ اب ہم اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں یہ کشتی اب کہاں کہاں جائے گی کہاں رکے گی کہاں ہم اتریں گے یہ سب معاملہ تیرے علم میں ہے تیرے ہاتھ میں ہے رب انضرنی منظر کا خیر المنزلین اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا ان رفیظہ یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں وہ ان کن لمبتلین تلین اور ہم آزمانے والے ہیں ہم جانچنے والے ہیں خلق الموت والحیات حیات البل احسن عملہ نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے ہے کہ تمہیں جانچے اور ثم سبمان من ممباد قرن آخری پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا فارثلا فیم رسول ان میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہی میں کا اب یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ان کے نام کا ان عبد اللہ غیر انہوں نے بھی وہی بات کہی قوم افلاۃ وارل مل قائل آخرت اور کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا تجزیح کی تھی وہ اطرف نہ ہوں فی حایات دنیا اور ہم نے دنیا کی زندگی میں انہیں آسودگی عطا کر دی تھی مال و اسباب دیا تھا دولت دی تھی انہوں نے کیا کہا وہی کہا اپنی قوم سے ماں ہزار اللہ بشر مسلح یہ نہیں ہے کہ اب یہ حضرت عود کا ذکر ہو سکتا ہے حضرت صالح کا ہو سکتا ہے علیہ السلام ان میں سے کوئی اللہ بشر مصروم یہ تمہاری طرح کے انسان ہے یا کلو مما تاکلون جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں وہ یشرم و مما تشرم جو تم پیتے ہو اسے یہ بھی پیتے ہیں نتا تم بشرم مسلکم ان کو اللہ خاطر اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خرابی میں اور خسارے میں پڑ گئے یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ چال کیا ہے ہماری اطاعت کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے ہم تمہارے سردار ہیں ہم تو بادشاہ ہیں ہمارا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے ہماری اطاعت تو تمہیں کرنی کرنی ہے لیکن یہ کہاں سے آ گیا جو چاہ رہا کہ اس کی اطاعت کی جائے حالانکہ وہ بھی انسان تھے وہ بھی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں لیکن یہ یہ بھول گئے کہ ہم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں لیکن کہہ کر رہے ہیں تم بشرم مسلکم اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی نقم عز اللہ ہوں تو تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے ایا جو تم متم کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے وہ کل تم تو اور مٹی ہو جاؤ گے وہ ایزامن اور ہڈیاں رہ جائیں گی ان کو مخرجون کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا ہی ہاتھ ہی ہاتھ علی ماتون ناممکن ہے ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے انہونی بات ہے انہونی بات ہے ان ہی اللہ حیات دنیا نمو تو ناہیا نہیں ہے بس مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں وہ ماں نہ مبوسین ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے ان ہوا اللہ رج اللہ کس بند یہ ایک ایسا شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کر دیا ہے وہ ماں نہن الحو بمومنین اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں قال رب سرنی بما نی کر انہوں نے بھی کہا پروردگار میری مدد فرما اس تقزیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے اما قلیل فیوس نادمین اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر کے بعد تھوڑی مدت کے بعد یہ لازمن ہو جائیں گے بہت سخت پچھتانے والے تو افدت مسئلہ ہے تو بالحق ان کو آپ پکڑا ہے سنگھار نے حق کے ساتھ پجالنا ہوں وہ تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ جیسے کھیت کٹ جائے تو کہیں وہ توڑی کے دن کے پڑے نظر آتے ہیں یا کہیں کوئی اسی طریقے کا اور جھاٹ جھکاڑ بس وہ کوڑا کرکٹ بن کر رہ گئے بہت قوم ظالمین تو پھٹکار ہے اس ظالموں کی قوم پر سما انشانہ میں بعد کو آخری پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی بہت سی قومیں پیدا کی ماں قصبے کو من امت نظر رہا و مات یاستا کوئی امت بھی کوئی قوم بھی کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی سم مار رسولنا کترا پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر کترا متواتر یعنی لگاتار پے بے کلما جا امت الرسول جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول کل ہو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فات مارنا ہوں بازن تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا یعنی ایک کو ہلاک کیا دوسرے کو کیا تیسرے کو کیا باز ہوں میں جالنا ہوں احادیث اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانیں داستانے گئی کہاں ہوتی تھی قوم مدین کہاں تھا یہ شہر امورا کا کہاں تھی وہ بستی صدوم کی اب یہ کہانیاں جو ایمان نہیں رکھتی سم مر سلنا موسا وا فاہو ہارون اب آیاتنا و سلطان المبین فرعون و ملئی پھر ہم نے بھیجا موسا اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور روشن صنعت کے ساتھ اور اس کے سرداروں کی طرف پس تکبرو و کالو قومن عالین تو انہوں نے استقبال کیا گمن کیا تکبر کیا اور وہ بڑے فرکش لوگ تھے فقالو ونو میں بشرعین مسلینا و قوم ہمالنا عابدون انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محفوظ قوم ہے یعنی ایک تو یہ کہ انسان ہے ہم جیسے وہ تو حضرت نوح نے بھی کہا تھا حضرت نوح کے بارے میں بھی کہا گیا حضرت حود و صالح کے بارے میں بھی لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے نہ صرف یہ کہ ہم جیسا انسان ہے موسا اور ہم جیسا انسان ہے ہارون بلکہ ہماری محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا اس کی جو ہے آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو اور بات کرے اب یہاں یہ لفظ نوٹ کیجیے قوم ہما لنا آب عبادت کا اثر جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے ظاہر بات بنی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فرعون کی یا فرعون کی قوم کی جس معنی میں ہم نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہوا ہے پرستی تو نہیں کرتے تھے کرتے تھے مجبور تھے یہاں اتاس کے لفظ کو عابد سے تعبیر کیا گیا ہمارے غلام ہیں ہم جو چاہیں کریں ہمارا اختیار مطلب ہے حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو کر دو لڑکی ہو جنتا رکھو ہو رہا تو ان کے قوم تو ہماری عابد قوم ہے ہماری غلام قوم ہے اور غلام قوم کے دو افراد کی بات کو مان لیں فکر زبو ہما فکانو مل ادو ملو قوم ہما لنا عابدون فقط تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو لکین تو پھر وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے آتے نا موسل کتاب اور پھر ہم نے موسا کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں پائے مریم اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا وہ ہما الا رب ذات و معین اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر ایک اونچے ٹیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور ستھرا پانی بھی موجود تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد ذہ کے وقت جا کر حضرت مریم سلام علیہ نے کھجور کے درخت کی شاخ اور جڑ کو بھی پکڑا ہے یا تو وہی ہے کہ وہیں کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ نہیں ہے عالم لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ بادشاہ تھا ہیرونیوس کہ جو یہودی بظاہر پپٹ کنگ تھا اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنس کی تھی لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا ایک نظام تھا آٹونامس جیسے ہمارے یہاں انگریز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے یا یہ نواب تھے نواب بھاول پور اور نواب فلاں اس طرح کا معاملہ تھا تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہارے لیے بہت ہلاکت کا موجود ہوگا تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو ان دنوں کے اندر کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ وہ سب کو قتل کر دیا جائے تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئی اور تقریباً دس بارہ سال کی عمر جب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تب پھر وہ واپس آئی ہیں جبکہ اس کنگ کا بھی اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں تو یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض روایات میں بھی ہے تو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو وہاں کوئی اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ بنائی ہو اس کی طرف اشارہ یا یو رسول کڑو منت صالحہ اب اتنے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور حمل کرو عمدہ انی بیما کا ملون نگیب اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں وہ نہ ہی امتوں کو ممت واحدہ اور یہ تمہاری ایک ہی امت ہے تم سب ایک ہی امت ہو تمام انبیاء اور رسول وہ سوا لاکھ ہو تین سو تیرہ رسول ہو جو بھی جن کا ذکر قرآن میں آ گیا وہ بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا وہ رسول نہ ہوں کا من قبل وہ رسول الم یہ نصاب آ چکے ہیں وہ رب کم فتقون تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں بس میرا ہی تقوا اختیار کرو فتقت ہوں میں رہوں زبو لیکن لوگوں نے اپنے معاملات کو اپنے ماں بہن تقسیم کر لیا ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اب یہ عیسائیت ہو گئی یہودیت ہو گئی یہ فلانیت ہو گئی کل حزب بما لدہم فرحون اور ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ اترا رہا ہے خوش ہے بس حق ہمارے پاس ہے بقی باقی سب باطل ہیں یہ ایک خیال سب کو ہو گیا ہے فضر فی فیغبرت ہی حتاہی تو ذرا چھوڑے رکھیے انہیں نظر انداز کیجیے یہ اپنی اسی مدہوشی کے اندر رہیں ایک وقت معین تک ایا سمون انما نمد ہوں بہت مالم و بنی کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مدد پہنچا رہے ہیں بیٹوں اور مال کی شکل میں ہم جو دیے جا رہے ہیں ان قریش کے سرداروں کو نسار اولم فل خیرات کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائی کے لیے کوشاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھلائی ہو یہ بھلائی نہیں ہے بلّہ یا شگور وہ جانتے نہیں دو مرتبہ سورہ توبہ میں واقع آ چکی ہے یہ نہ سمجھے بلا تو جم کا ام ہوں و اولاد ہوں ان نما یرید اللہ بحاف الحیات دنیا اللہ تعالیٰ اسی مال و اسباب کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر عذاب نازل کرے گا اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان نکلے اسی کفر کی حالت میں ان نذین من خشیت رب ہی مشفقور اب یہ شروع میں جو آئے تھے و ولزینہ و اب یہ سمجھیے کہ اس کی دوسری قسط ہے بنیادی شخصیت کے لیے جو بنیادیں تھیں ان کا ذکر وہاں ہے اب یہاں ایک پوری طرح تیار شخصیت بچے اور انسان اس کی شخصیت کے بھی کچھ رخ کچھ جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات آتی ہے ان میں نظین من خشیت رب ہی مشفق یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے کانپتے رہتے ہیں لرزاؤں تساں رہتے ہیں وہ لذین ہم بے آیات رب یومنون اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں وہ لذین ہوں بے رب لا یشرکون اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نو کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے اب یہ معاملہ سمجھ لیجیے موٹے موٹے شرک تو گھر سب نے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بھی نہیں پیدا ہو جائے اور شرک کی چھپی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے من انداز قدت می شناسم بہر رنگے کے خاہی جام می پوش من انداز قدت لا می شناسم یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان دے ملزین یوتون ماں تا آتاؤ کلو قلوب وجے اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا کسی کو کسی مدد کی تو بڑا اپنے آپ کو سپیریئر فیل کر رہے ہیں آپ اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر ایک کہ اس میں ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس فیل کو قبول فرمائے گا یا نہیں پتہ نہیں میرے اندر اس کے لیے خلوص ہے یا نہیں ہے ہوں بجے دے رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے کسی یہ جو میرا نذرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں اللہ ملا رب اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف لوٹنا ہے لائے کا یہ سارے ناصل خیر خیرات یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشاں ہیں سرگرمی دکھا رہے ہیں وہ لہا سابقون اور اس کے لیے سمپت کرنے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ولا رکل نفس اللہ وسا یہ پھر وہی مضمون آ گیا ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق وہ لدینا کتاب ان کو ہمارے پاس وہ کتاب وہ اعمال نامہ وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے بولتا ہے حق اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے جو اس کے جینز تھے جو انوائرمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہے یہ چیزیں تو اس کے لیے گیون تھیں اس میں اس کا کوئی چوائس نہیں یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کیا اب یہ شاکلہ جو ہے اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی اس میں اس نے کتنی محنت کی کیا کوشش کی اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے یگو بالحق ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ اب پہلے تو کمپیوٹر ایسے ہی تھے کہ جن میں آواز نہیں آتی تھی اب تو کمپیوٹر ساتھ ہی بول بھی پڑتا ہے تو ینت کو بالحق وہ اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا جو بھی اعمال نامہ ہے وہ وزیر المجرمین مشفقین مشقین امافی جس کا نقشہ سورہ میں کھینچا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں تم دیکھو گے کہ وہ مجرم لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتم اللہ صاحب اس نے تو مائنوٹس ڈیٹیل کو بھی امید نہیں کیا ہے تو وہی ہے یہ والدینا کتابوں وہ حق بات کہے گا وہ کتاب جو ہے وہ اعمال نامہ اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا بل قلوب ہم فی غم غمرت منہاگا لیکن ان کے دل اس وقت اس سے کفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہم لہا عامل اور ان کی اور بہت سی سرگرمیاں ہیں انہیں ان خیرات سے بھلائی سے دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس دن رات تو یہ لگے رہتے ہیں دنیا کمانے کے اندر دنیا کے مشاغل ہیں یہ جو آج جو سب سے بڑی ان کا چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے وقت نہیں ہے وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت آکوپائی ہے پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کی دنیا کے لیے اس کی معاش کی بھاگ دوڑ کے لیے اپنے جو بھی آپ نے جھوٹے اپنے بنا لیے معیارات زندگی کے ان کو برقرار رکھنے کے لیے اب کیا کریں یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توانائیاں لگا دی وہ لہم ظالق ان کے تو اور اعمال اشغال ہیں ہیں افعال ذمہ داریاں ہیں ہم لہا عامل اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے حتہ خزنہ مترفیم یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے بل عذاب ہے اضاحم یا جرور اس وقت وہ چیخیں گے چلائیں گے لا تجر الوم کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ ان کو ملنا لاسن سرون آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی کوئی نہیں ہوگا کتنا چیخ لو کوئی تمہاری چیخ بکا سننے والا نہیں ہے کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں قد آیا تھی تتلا دیکھو میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی فکن تم اللہ آقاب کم تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے دوڑتے تھے مستقبرین تکبر کے انداز میں وہی کا حجرون اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی قصہ گو ہے اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے کیونکہ وہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے جو لوگ اس طرح کے قصہ کو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے انہیں کوئی تھوڑے بہت پیسے لوگ دے دیتے تھے رات کا ایک مشورہ ہو جاتا تھا کہ ہندوستان میں بھی جوگی یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے اس طرح کے میراثی قسم کے جوگی جو ہیں وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے اس ساز کے ساتھ وہ سنایا کرتے تھے راتوں کو محفلیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کے تو تم نے سمجھا ہے محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے میرا آدمی ہے کہ ان کی بات سنو یا نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا بالحق انزل نہ ہوا بالحق نزل اصل کہ اللہ و نذیرہ یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ فیصلہ کون ہے اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا ان اللہ یرفا بے حاضر کتاب اقوام بہی آفرین اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور جو اس جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹک دے گا افلم یا دبر کون تو کیا یہ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے ام جا ہوں ما جاتے آبا یہ اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پرانے آبا و کے پاس کو وہی نہیں آئی تھی بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے اس لیے یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپرا رہے ہیں املم یارف رسول رہوں کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں فہم لہو منکرون کے رول کہ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں مغیرت محسوس کرتے ہیں ام یقول بھی جننا کیا ان کا کہنا یہ کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے کوئی آسیب آ گیا ہے یا کوئی ان کو سودا ہو گیا ہے ان کے دماغی توازن بگڑ گیا ہے بل جا ہوں بالحق نہیں وہ تو حق لے کر آیا ہے وہ اکثر سرو کے کار ہوں لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتی حق کو ناپسند کرتی ہے بھی تباہ تبال حق آواہ ہوں اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تب تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ فساد ہی فساد ہو جائے گا حق ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی بل اکنا ہوں میں ذکر ہی ہوں بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت ان کے لیے یاد دہانی ان کے لیے ریمائنڈنگ یہ ہم لے آئے ہیں بلا کہنا ہوں میں ذکر ہی فہم ان ذکر ہی مور دور لیکن یہ اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں ہم ہم خرجت تو ہے اور کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھے کہ خراج دو مجھے فخراج رب کا خیر تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے آپ کا رب جو آپ کو اجر و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے بات ہے یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے انہیں بد سے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں شاعر آتے ہیں جو قصیدہ گو آتے ہیں وہ تمہیں انعام مانگتے ہیں تم نے کبھی محمد کے منہ سے بھی سنا ہے کبھی انہوں نے بھی کوئی تم سے انعام طلب کیا ہے کوئی عزت طلب کی ہے ہم تسل ہم خرجن فخراج رب کا خیر وہ خیر یقین اور وہ تو بہترین جسم لینے والا ہے وینات مستقیم اور نبی یقیناً آپ انہیں پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف وَین آخرت انسرات اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے کجی اختیار کر لی ہے رحیم نہ ہوں کشپ نہ ماں بہن منظور اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں لجو فی تم یا نہیں یا تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مصیبت اہل مکہ کے اوپر اللہ نے نازل کی ہوئی تھی اسی طرح کی وہ جو ہم قانون پڑھ آئے ہیں سورہ نام اور سورہ آراف میں جب رسول کی بےسٹ ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے دیکھیں تاکہ لوگ جاگیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں وہ لذنا بھی لگا بے اور ہم نے پکڑا ہے ان کو وہی بات آ گئی سامنے ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ یہ سختی جو آئی ہے اس وقت اور اس سے مراد وہ قحط ہے جو پڑ گیا تھا بہت بہت سخت اور جان کے نالے پڑ رہے تھے اور اجناس بالکل نہیں تھی ہمستکاروں رب بھی ممائی قدر درد لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے آجی کی اور نہ یہ گڑ آئے حتہ اضا فتح نہ علیہ بابن آزاد بابن آزاد شدید یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کہ جو سخت عذاب والا ہوگا پیدا فی ہے مبل تو یہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے وہ الزی انشا الم اسم اول افسار اول افیدا اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور بھی بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو وہ الزی ذرا کو فکر نے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیٹ لیے جاؤ گے جمع کر دیے جاؤ گے وہ الزی وہی وہ امید اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے وہ لہو ملاح ال اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا افلا تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بل قالو الاولون لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا قالو ایزام اتنا و تو تراب و ایزام این انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا ہڈیاں رہ جائیں گی گلی سڑی آئینہ لمبوسون کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا لقد وعدنا نحن آبا نہ من قبل ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے اس بات کا پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا ان الا اللہ الاولين نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں پرانے پرانے قصے ہیں لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون یہ آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بڑا پر جلال ہے اور اس کی اقرات بھی ہے نسری قاری کی واقعہ یہ ہے کہ اس کو سنتے ہوئے آنکھوں آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے بہت ہی عمدہ انہوں نے اس اس حصے کی گرا کی ہے کل ان تم تالمون نبی ان سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ علی اللہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے کل افلا تذک کروں تو کہیے پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے پھر غور نہیں کرتے کل العرش العظیم پوچھیے ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے سیقولون للہ کہیں گے اللہ تتقون پھر کہیے تو تم ڈرتے نہیں تمہیں خوف نہیں آتا تم یہ سب کچھ مان کر بھی پھر یہ دیویاں دیوتا کہاں سے لے آئے ہو یا نہیں ملکو تو کل نشنو والا پوچھیے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات کل شعیب وہ ہوا وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے ولا یو جارو اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی ان کن تم تالبون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ اللہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ شان تو اللہ ہی کی ہے بول فالنا تو کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک کی طرف مڑ جاتے ہو بل اطے نہ ہوں بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود یہ تقسیب کر رہے ہیں مت تخلط اللہ میں ملد ہرگز اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا وما کان ماؤ میں نلا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ولا اگر اور آلیہ ہوتے تو پھر تمام ہر الہ ہر معبود اپنی تقریر لے کر علیحدہ ہو جاتا اپنی مثال طے کرتا اور علیحدہ ہو جاتا یہ میں اپنے حصے کی چیز لے کے جا رہا ہوں بلا اعلیٰ باد ہوں اللہ آباد اور ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرتے سبحان اللہ عما سے پور اللہ بہت بلند ہے پاک ہے عرفہ ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے اس سے بھی جو یہ بیان کر رہے ہیں عالم غیب و شہادت ہے وہ تو عالم ہے جاننے والا ہے کھلے اور چھپے گا فتح اعلیٰ سے پور بہت بلند و بالا ہے وہ صرف سے جو کر رہے وہ رب اما اے نبی اب خطاب حضور سے ہے اللہ سے دعا کرو رب اما تری اللہ اگر تو مجھے دکھائی دے میری ہی نگاہوں کے سامنے وہ عذاب آ جائے جس کا کہ تو وعدہ کر رہا ہے ان سے جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے رب فلاں تجالنی پھر القوم ظالمین تو پروردگار پھر مجھے اس ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے یہاں وہ آج میں رکھی ہے سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں وط لا تسی بن غلام ڈرو اس عذاب سے اس پکڑ سے جب آئے گی تو صرف گناہ گاروں کو نہیں پکڑے گی تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے اگر آپ کو خیر کے لیے کوئی کوشاں ہیں کمر کسی ہوئی ہے کوئی کام کر رہے ہیں اس ملک کے رہنے والوں کو یاد آ جائے ہوش آ جائے کس لیے ملک بنایا تھا یہ پھر ادھر ہی اس طرف رخ کر لیں جو بھی محنت کر رہے ہو اور اس کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے کب عذاب الہی کا دوسرا کوڑا پہلا کوڑا برسا تھا سن اکہتر میں کیا ہوا تھا ایسا ہی کوئی کوڑا پھر برس سکتا ہے یہ چیزیں سب کی سب محفوظ نہیں ہے کوئی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجو لیکن اس میں شامل نہیں ہونا ہے تو یہ کہ اپنا تل منڈل لگا دیجئے اس قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے تب اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے وہ رب اما ترنی ما یو ادون رب لا تجلنی فلا تجلنی فی القوم الظالمین نور عَلَى نُرِيَكَ مَا اور یقیناً اے نبی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں ادفا بلتی ہی آسل سیاح اے نبی آپ اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں گالی آئے تبھی آپ دعا دیں وہ آپ کو اور جس طریقے سے چاہیں برا بلا کہیں آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہی رہیں آپ کا جو ہو رہا معاملہ کا اتفا لتی ہے احسن السیاح اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو اعلیٰ ہو آپ برائیوں کو دور کیجئے اس کے ذریعے سے نہ عالم و سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں رب من حمزات شیون اور کہیے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطانوں کی چھوت مجھے لگے وہ او ژبے کا رب اللہ غرون اور پرور طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں یعنی شیطانوں کی چھوت لگنے سے مراد جو سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا کبھی ایک دائی کو بھی غصہ آ جاتا ہے یہ بھی گویا کہ شیطان کی چھوت حضب الموت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی کال ربز تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے لالی عامل ماں ترک کل شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں بالو اسباب میں اس میں اب کام کروں اچھے نیک کام کروں سارا تیری راہ میں دے دوں گا سب صدقہ کر دوں گا مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے کل کل ہر گرد ہوا یہ بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے ابھی مرام برزخ باسون اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے موت کے بعد بادل موت تک برزخ ہے فیضان اسے کا سور جب سور میں پھونک ماری جائے گی فلان تاب بین یہ سارے نسبی تعلقات ختم ہو جائیں گے یوم اس دن ورا یا سالون اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا یوم یفر المر من ہے وہ ام ہی وہ ابھی ہے وہ صاحب لیکن یوم شاہ نہیں فمن فقولت موازین ہوں فولافل تو جن کے لیے کامال کے پلڑے جو ہیں بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے وہ ہوں گے در حقیقت کے جنہوں نے واقع اپنی شخصیت کو سنوارا تھا بنایا تھا اپنی خودی کی اور اپنی سیرت کی تعمیر کی تھی ومن خپت موازین ہوں اور جس کے وہ نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے فولا کلین خسر الفساؤں تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا فی جہنم خالدون اور وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیش تلفہ وجوہ النار آج ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی وہ کالے ہوں اور ان کے حلیے بگڑ رہے ہوں گے چہرے بگڑ رہے ہوں گے الم تکن آیاتی تسلا علیکم کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں کہی تھی فکن تم بیاہ تو کر زبون تو تم ان کو جھٹلاتے رہے کالو ربنا غلط علینا شکمتنا پروردگار وہ کہیں گے ہم پر ہماری کم بختی جو ہے غالب آ گئی تھی وکنہ کامن بالین تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے گمراہ لوگ تھے رب بنا منہا نام ہاں پرورگار ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دیں فعین اجنا فعین ظالمون اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو پھر واقعی ظالم ہوں گے پھر جو سزا تو چاہے دے دیجیے کال ہا ولا تکلمون اللہ کہے گا اب زریر اور پھٹکارے ہوئے ہو کر یہی پڑے رہو اور مجھ سے بات تک مت کرو مجھ سے مخاطب مت ہو کان فریق عبادی یقول یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے منا لنا پروردگار ہم ایمان لائے پر ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں فتفت تو سکھ ان کا تم نے مذاق اڑایا تھا تم ان کا چچا کیا کرتے تھے میرے وہ بندے جو اس طرح مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے تم ہنسا کرتے تھے ان پر سو کم ذکری یہاں تک کہ ان کے ٹھٹھوں کے اندر ان کا ٹھٹھا اڑانے میں تم ہمیں سلے سے بھول گئے ہم ہم تو یاد ہی نہ رہے تمہیں وکن تم من کا دھکون اور تم ان سے مذاق اڑاتے رہے ان پر ہنستے رہے انی جزے تو ہم الوم بیمار صبر آج میں نے ان کو بدلا دیا ہے ان کے صبر کے سفید ان کہ آج وہی ہے کامیاب کالا کم لبا دس اللہ پوچھے گا بھلا کتنے دن رہے تھے زمین میں تم کتنے سال رہے تھے کالو او باغا یومن کہیں گے کہ نہیں رہے ہم بس یا ایک دن یا دن کا کوئی حصہ فصل رات دین پوچھیے ان سے جن کے پاس حساب کتاب ہے کالاس تم اللہ سلیلہ اللہ فرمائے گا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 چلا آ رہا تھا گفتگو کا آیت نمبر چوراسی سے لے کر اور اختتام تک کی یہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاری محمد صدیق المنشاوی ہیں کہ جنہوں نے بہت عمدہ قرآد کی ہے اس حصے کی اگرچہ شروع کی آیات میں کوئی تکلف بلکہ تسنو بھی ہے اور آخری یہ جو آیات ہیں یہ ان کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے لیکن درمیانی آیات واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے کے قابل ہے اس کی ایک خاص کیفیت ہے جو کل پر وارد ہوتی ہے ان آخری آیات میں اگر اسی کے سلسلے کلام کے ساتھ سمجھیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جہنمیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا افا حسب تم منما فلکنا نا آپس آبس من لا ملینہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا بے مقصد پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا امتیاز ودیت کیا گیا ہے اس کے اندر جو ایک مورل سینس ہے اخلاقی حص ہے کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور یہ یونیورسل ہے یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرماننٹ ہے یونیورسل ہے گلوبل ہے تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے گندم از گندم بے رویت جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازمن اچھا نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازمن برا نہیں نکلتا تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے یہی دلیل ہے ایمان بالآخرہ کے لیے جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے چنانچہ سورہ عال عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں ربنا ما خلق کہا گا سبحان کا عذاب النار گویا کہ وہی بات یہاں ہے اور اگر اسے اس پچھلے سلسلہ کلام سے علیحدہ سمجھے تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے تم انما خلق انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے تم ان کو بھی رہنا نہ تم جاؤ اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے فتح الملک الحق تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے الملک ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے وفاداروں کو کھلاتے نہ دے جاگیریں نہ دے انعامات نہ دے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و سزا کے بغیر تو وہ الملک القدوس الملک الحق کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جان اشاروں وفاداروں تابے داروں ان کو کوئی اجر و ثواب نہ دے ان کی کوئی قدر افزائی نہ کرے ان کی جو جان ساریاں ہیں ان کا انہیں کوئی سلا نہ دے اور جو ان کے غدار تھے اس کے باغی تھے انہیں کوئی صدا نہ دے کیسے ممکن تھی وہ تو بادشاہ ہے بہت بلند و بالا اور بادشاہ برحق ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں رب العرش الکریم کریم وہ بہت با عزت والے عرش کا مالک ہے وہ اللہ و آخر اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے اللہ کو بھی پکار رہا ہے کسی اور کو بھی پکار رہا ہے لا برہان لہو بھی اس کے لیے اس کے حق میں اس کے تائید میں کوئی برہان کوئی دلیل موجود نہیں ہے فائن نما حساب ہو ان رب تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا ان نہ لا لہو لہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے رب پھر ورحم تو خیر الراحمین اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرما ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا بارک اللہ علی فی القرآن العظیم و نفالی ویا کو ملایا تو حکیم